ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري ويدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ایک دن آنے والا ہے اس دن کا نام ہے یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن نفع اور نقصان ظاہر ہونے کا دن یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے اس دن وہ جیت جائے گا جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے اور وہ ہار جائے گا جو ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم ہوگا اس دن جہنمی ہار جائیں گے ہارنا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں اور اسباب کو بے موقع خرچ کر کے اصل سرمایہ بھی کھو بیٹھے اور جنتی جیت جائیں گے اور جیتنا یہ کہ ایک ایک کے ہزاروں پائے جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے اس دن اس کے گناہ بھی معاف اور جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہوں گے اس کی نیکیاں بھی برباد ایمان اور اعمال صالحہ اسباب مغفرت ہے ترجمہ جس دن تمہیں جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہ دن ہار جیت کا ہے اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے آیت چودہ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور اللہ معاف کرو معافی پاؤ بخشو بخشے جاؤ ترجمہ اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں بس ان سے بچتے رہو اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یعنی اہل اور اولاد اگر آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن رہے ہوں یا ان کی خواہش اور اصرار ہو کہ تم جہاد اور ہجرت سے رکے رہو یا وہ تمہیں دنیا میں ایسا پھنسا دیں کہ تم دین اور آخرت سے غافل ہو جاؤ تو ایسے آل اور اولاد تمہارے دشمن ہیں بس تم ان کے شر سے بچتے رہو یعنی ان کی غلط باتیں نہ مانو ہاں تدبیر یہ کرو کہ اپنا دین بھی بچاؤ اور ان کے ساتھ معافی اور درگزر کا رویہ رکھو اس میں بے شمار فائدے ہیں اور ان اچھے اخلاق پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا وہ غفور الرحیم ہے آیت مبارکہ میں بعض کا لفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ سب بیویاں اور اولادیں دشمن نہیں ہوتی بہت سی بیویاں اور اولادیں اچھی بھی ہوتی ہیں دین اور آخرت کا فائدہ پہنچانے والی دوسری بات یہ کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا اس حد تک ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے آیت سترہ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم انفاق فی شبیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمدہ مال دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا یہ اسباب مغفرت میں سے ہے اور اس کی برکت سے مال بھی خوب بڑھتا ہے ترجمہ اگر تم قرض دو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پر قرض دینا تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان تحمل والا ہے